جو ہم ہمیشہ یاد دلاتے وہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ فضائل ہے اللہ جل نے سورہ والفجری کی شروع میں فرمایا عشر ولیال اشر سے مراد یہی دس راتیں جو ہے ذوالحجہ کی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نما بہت سارے صحابہ تابعین نے فرمایا کہ ولیال اشر سے مراد اشر ذی کے پلے دس رات جو ہے اور ہمارے استاد اور شیخ محمد علی صابونی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمیشہ ان اللہ اقسم علی کل شان اللہ تعالی جب بھی قسم لیتے ہیں قرآن شریف میں تو ہمیشہ جو ہے اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے تو ایک تو ہر رات کی قدر کرنا چاہیے ترمیزی شریف کی روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں اکثر علماء نے قبول فرمایا کہ وہ پہلے آٹھ نو دس دن جو ہے دسویں تاریخ تو عید ہے تو ظاہر بات ہے ہم یہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے لیکن باقی ایام جو ہے اگر ہم روزہ رکھے و ہاں کا سیام صنعت ایک ایک روزہ ہم نے رکھا یکم دوسری تیسری تاریخ کو تو ایک سال کا ثواب ملے گا اور رات کو جو ہے اگر عبادت کی ہاں کی قیام لیلت القدری جیسے کہ گویا کہ ہم نے عبادت کی لیلت القدر کی رات جو ہے تو دن بھی جو ہے مقدس ہے رات بھی مقدس ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ قدر بھی کریں دوسری بات جو ہے وہ عرفات کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور عمل مبارک بھی ہے کہ جو حجاج ہے ان کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن ہم جو غیر حجاج ہیں اپنے اپنے ممالک میں ہیں تو اپنے ملک کا اعتبار کرنا چاہیے تو جو ہے جس دن یوم عرفہ ہو نو نویں تاریخ ہو تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ ایک ہی روزہ کیوں نہ ہو صحیح حدیث مسلم شریف ابسد احمد وغیرہ میں جو کب پھر حسنت المادیہ والقابلہ کہ جو ہے کہ پچھلے سال کے جو گناہ صغائر وہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تو اس طریقے سے جو ہے ہم بھرپور کوشش کریں کہ ہم ان ایام کی قدر کریں پھر دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے تو ہر ہر ایک ابھی سے ہم تیاری کریں قرآن شریف میں ہے فصول کا ونحر کہ عید کی نماز اب ادا فرما دیجئے عید الاضحیٰ کی پھر اس کے بعد قربانی کا مسئلہ اور ترمید اور ابن ماجہ کی حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حبیب نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضاحی فلا یقربن مسلانا یہ ایک ایسی وعید ہے جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کی اور اس نے نہیں کی تو پھر وہ ہمارے عید گاہ قریب بھی نہ آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید کی نماز ادا نہ کرے مطلب یہ قربانی کے لیے بھرپور کوشش کرے چاہے ہم مقامی طور پر کرے چاہے ہم بیرونی ممالک میں کرے اسی طریقے سے حدیث صحیح ہے وہاں مسلم شریف وغیرہ میں کہ نبی علیہ صلاحت السلام نے فرمایا ادار جب آپ ثابت ہو گئی ذوالحجہ کی وہ اراد احدکم کو اور آپ جو ہے نے نیت کی ادحیہ کی قربانی کی فلا یا خود بن ازفار ہی ولا من اشار ہی پھر اپنے ناخن جو ہے ہم نہ کاتے بہتر تو بھی یہ سنت ہے اور جو ہے بال جو ہے تو یہ جمعے کے روز ہم سب کچھ کر لیں اور پھر جو ہے قربانی کے بعد سب صاف کرے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کی روایت ہے اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ ان ایام میں فکس روف ہن تقبیر و تحلیل و تحمید ہم ذکر کرے دل سے زبان سے خوب لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب تو سبحان اللہ سب ہم بیان کرے تو اتنے مقدس ایام ہیں اور ہم ان کو ضائع نہ کریں تو ایک تو یہ ہے اور جو ہے جو قربانی کی جو ہے ہم کائی ہو یا جو بھی ہو بکرا بکری جو بھی ہو ہم خریدیں تو ایسے نہیں کہ ہم بس دام کو دیکھیں اور سستا ہے تو خرید لیا نہیں ایسے جو ہے جو کہ بالکل مضبوط ہو بعض علماء نے لکھا ہے حدیث ہے لیکن حدیث نہیں ہم یوں تو بہتر ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوہ میں رحمہ اللہ نے بہت بہترین بحث فرمایا اس پر کہ سب منو دہایا فانہا ان یہ جو قربانی کا حیوان ہے کہ موٹے موٹے ہو تو یہ ہمارے لیے ان شاء اللہ راستہ بنے گا ہم کو لے جائے گا جنت میں اگر ہم نے ایسی کمزور جو ہے حیوان کو خریدی تو خطرہ ہے وہ بھی گر جائے ہم بھی گر جائے نوز بلّہ تو ہم اچھے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہمیشہ نفیس ہو بہتر ہو وہی خرچ کرنا چاہیے یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا تو یہ ہماری نیت ہونا چاہیے اللہ سب کو توفیق دے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے قاری صاحب نے بہترین تلاوت کی نبی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو کے بارے میں کیا کیا کارنامے انجام دی نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کے نام نامی قرآن شریف میں sixty nine times sixty nine مرتبہ قرآن شریف میں اللہ جل نے ذکر فرمایا سورہ نمبر چودہ سورہ ابراہیم ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں کتنے زبردست نبی ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وہ تخد اللہ ابراہیم خلیلہ نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کے اللہ کے خلیل ہے وہ ابراہیم الدی وفا جتنے بھی آزمائش امتحان تھے بھرپور کامیابی جس کو ہم انگلش میں کہتے کملودی کہ ڈسٹنکشن ممتاز بعض ممتاز نمبروں کے ساتھ جو ہے کامیاب ہو گیا تو یہ نبی ابراہیم علیہ صاحب السلام ہمارا نام ابراہیم لڑکا کا نام ابراہیم کیا مطلب ہے ابراہیم کا ابو الرحیم ایک رحم دل وارے والد صاحب ماجد صاحب اس طرح فتبی او ملت ابراہیم حنیفہ تو ہر ایک یہ تو حضرت سے ہم نے سیکھا سب تو حضرت نے فرمایا اور ہم نقل بس کرتے ہیں اب مختلف الفاظ ہیں سلم نفسہ اپنے جان مبارک کے ساتھ کیا جب انہوں نے جو بت وغیرہ سب کو توڑ دیا تو ان لوگوں نے کہا ہم ابھی آگ بنا دے اور اس میں جلا دے نعوذ باللہ اللہ جلا اس وقت جب کے آسمان میں تھے جبرائیل علیہ السلام آئے تشریف لائے یا خلیل اللہ میں کیا کر سکتا ہوں دیکھو ایمان کامل فرمایا خلیل اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام اما الیک فلا حاجت علیہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں حسب اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ بند بوس انتظام کریں گے کل نا یا نا رکونی برد سلام اللہ ابراہیم دیکھو اللہ جل نے کسی مشکل مشکل جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے سلم نفسو لن وسلم ولده للقربان وسلم ولده للقربان انبیاء کے اور خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں واقعہ کو سورہ جو ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا اراف المنام انی اذبحک کا ماذا الماض آپ سے واقعہ جانتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک آزمائش تھی والد ماجد سب کے لیے صاحب زادے کے لیے بھی کتنے زبردست اور دونوں زبردست طور پر جو ہے کامیاب ہو گئے ممتاز نمبروں کے ساتھ وسلم ولدہ دل قربان وسلم اہلہ دل ہجران اپنی جو ہے زوجہ محترمہ سعید حاجر حاجرہ دونوں طرف ترخیم جس کو جو ہے سعید حاجر کو وہاں ایک جنگل میں چھوڑ دیا بھی غیر ذی زرعین نہ پانی کا ٹھکانا نہ کھانا کا ٹھکانا اور لوگ بھی کچھ لیکن جاتے ہوئے تو اس نے عرض کیا ایک محترم زوجہ یہ اللہ کے حکم سے کہ آپ کی طرف سے تو اشارہ فرمایا اللہ کی طرف سے دیکھو ایمان فرمایا سید حاجر رضی اللہ عنہ ادن لئی اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے چران فج افئدتا من الناس تهوی الیہم مفسرین نے یہ لکھا اگر نبی ابراہیم علیہ السلام والسلام یوں نہ فرماتے من من تو تبعیض کے لیے کہ یا اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو جو ہے مائل کر دے بیت اللہ کی طرف بس دے افعدت الناس تو تمام لوگ وہاں جاتے ہیں اب مسلمان اب دیکھتے ایک سال دو ملین ڈھائی ملین لوگ حج کے لیے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ایک مقناطیس پیدا فرمائی بیت اللہ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تین چار پنچ مرتبہ ہم تنگ آ جاتے ہیں لیکن بیت اللہ جاتے ہیں واپس آتے عمرہ کے بعد حج کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے یا اللہ پھر بار بار حاضری نصیب فرما دیجیے یا اللہ بار بار حاضری نصیب فرما عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں و رجال میں لکھا ہے حج خمسہ و ستین نمرہ پینسٹ مرتبہ حج ادا کی آتق الف ابدین اب دین و اتمر ایک ہزار مرتبہ عمرہ کی ایک ہزار غلاموں کو آزاد کی امام ابو حنیفہ رحم اللہ پچپن مرتبہ حج ادا کی حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے پچاس مرتبہ حج ادا کی آپ خود اندازہ سب کو جانتے تھے ایک مرتبہ فرض ہے لیکن وہ دل لیے شہد امام صاحب سے پوچھا گیا آپ تو اتنے جلیل القدر امام اعظم ہوں ہر سال جانے کے لیے کیا ضرورت ہے فرمایا ایک چیز ہے حج کے بارے میں کسی اور عبادت کے بارے میں ہم نے نہیں دیکھا پوچھا کہ کیا ہے امام صاحب آپ تو حضرت ہو امام شافی نے تو آپ ہی کے بارے میں فرمایا اناسیال البی حنیفت فت فلفک ہم تو سب بچے ہی امام صاحب کے تو فرمایا اللہ نے فرمایا لیش حدو منافع لو اب خود اندازہ اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے کتنا نفع ہوگا لیکن ہم صحیح طور پر جائے آج کل جو حضرت میں پتوریا میں تھا گزشتہ ہفتہ تو ایک آدمی نے پوچھا چاہیے آپ کو مجاملہ ویزا تو میں نے بھی اسے پوچھا جانا تو نہیں کہا کہ پچاس ہزار دے دو تو میں انتظام کر لوں گا تو ابھی جو ہے یہ سب رشوت کے ساتھ ہم جاتے تو ظاہر بات ہے تو گڑبڑی کر کے نہیں صحیح طور پر ہم جائیں تو پھر یہ سب فضائل مناقب ہے وغیرہ ثواب ہے وغیرہ انشاءاللہ خیر تو پھر فرمایا کہ سلم نفسہ للنیران وسلم ولده للقربان وسلم اهله للهجران دیکھیے ہمارے اسلام کے اندر ہم عمرہ کے لیے جائے حج کے لیے جائے نبی ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی اتباع کرتے ہیں سب اتو اشواتین سات مرتبہ چکر لگاتے پھر صفا مروا کرتے ہیں سیدہ حاجر رضی اللہ عنہ اوپر نیچے بچہ پیاسا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور پھر زمزم کا کنواں نکل آیا آج تک جاری ہے یہ سب ماں او زمزم علی ماں شری بلو صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی جس نیت سے بھی آپ جو ہے فرما لے اللہ پورا کریں گے انشاءاللہ پھر آگے چلتے وسلم سلم ماں الفان اتنے سخی والے تھے نبی ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی مہمان آتے دیکھیں اب کتنے مہمان آتے تو جس کا ضرور بڑا ہو اللہ ان کو بڑا بنا دیتے ہیں وسلم للشیطان ہم رمی جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ افریقن کبھی کبھی جو ہے حضرت وہ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے ابھی ایک سوال بھی آیا میرے پاس تو ایک خاتون نے کہا کہ میں جب رمی کروں گی یہاں شیطان کو پھر وہ ایک دو جو زائد جو ہے پتھر ہے میں جو ہے رمی کروں گی اپنے شوہر کی اتنے تکلیف دیتی تو اب ایسے حالات بھی ہیں تو ہم جو ہے سب جو ہے بیوی کے ساتھ اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کرے یہ بھی ہمارے اسلام میں ہے تو وسلم رم یہ لی وسلم اب دیکھیے قرآن میں ہے کہ یمین کے ساتھ ہاتھ مبارک جو ہے یدی مبارکہ کے ساتھ جو ہے سب کو مارا سب فسار خلیل الرحمن اور کچھ بھی ہے لیکن میں مختصر کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ خلیل الرحمن تو ہم جو عید منائیں گے سب کچھ ہم یہ اپنے آپ سے پوچھیں ہمارے قربانی کیا ہے ہم نے کیا قربانی کی فجر نماز کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے اب کسی بھی مسجد میں جائے اتوار کے روز جو لوگ آتے ہیں عموماً اتوار کو وہ چھٹی سمجھتے اس کو ہمارے مولانا ابو بکر نانا بھائی وہ مرحوم ہے رحم اللہ ابھی آج خبر کل رات کو خبر آئی ہے ہمارے بھائی نذیر بدانیہ کے لڑکا جو ہے وہ بیچارہ انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جتنے بھی مرحومین شہداء شہدا ہے اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے تو مولانا ابکر نانا بھائی محروم فرماتے تھے کہ سی دیٹ آفٹر میرج فجر نماز is not half and is not معاف is not half and is not معاف تو ہم لوگ سمجھتے کہ شادی کے بعد جو ہے بس ٹھیک کہ قزا کر یہ ٹھیک نہیں ہے تو فجر نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے صحیح طور پر یہ تو ہمارے قربانی عبرت لینا چاہیے یہ جتنے بھی آیت ہے جہاد کے اور کتاب کے ہمارے بچے غزہ والے ہمارے والدین یہ سب جو ہے عبرت لینا چاہیے پوری امت کو جگا لیا امت اجابت کو بھی جگا لیا امت دعوت کو بھی جگا لیا کیسے کیسے گھر بھی منہدیم پانچ سو سے زیادہ مساجد کو ختم کر دی تین سو سے زیادہ علماء کو شہید کر لی آپ پوچھیں ان کے خاندان والوں کو کیسے ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے میرے بچے کو قبول کی شہادت کے لیے اللہ نے میرے والدین کو قبول کی شہادت ہمارے اندر کچھ طرف ہے اس طرح ہم تو ایک وہ کریکٹ جو ہے آتیش بازی سنتے ہمارے حضور ٹوٹ جاتے ہیں یہ ہماری حالت تو ان کے لیے کم از کم ہم دعا کرے انہوں نے امت کو جگایا اور دیکھیے پوری امت نے کل جو ہے میں آپ سے عرض کروں یہودی کا آپ نہیں پڑھتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے معارف ان کا یہودی اخبار ہے اس میں صاف لکھا ہے اگر ہم دیکھیں شکست کس کی ہے کہا ہم یہودی کی ہے انہوں نے صاف لکھا یہ دوسری بات ہے یہ ظالم اوپر سے اتنا حملہ کرتے بچے کو شہید کرتے ابریا کو بے گناہ کو جو ہے تو جو اللہ تعالیٰ سب کو صبر بھی دے اللہ کو کامیابی دے اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے مسجد اقسا کی حفاظت فرمائے تو جو سبق ہم کو لینا ہے نبی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم ہم ہر روز پڑھتے نماز میں اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد و علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و ابراہیم تو حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اللہ اور نبی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تو ہم دونوں کو جوڑ لیں اور دیکھو ہم کتنا اتباع کرتے ہیں اللہ جل ہم سب کو توفیق دے کہ قربانی ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی بہت ہم سب کر لے اللہ جل ہم سب کو توفیق دے وہ آخر الحمد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 And that Allah Azza wa Jal has honored us to be in the ummah of Allah's Habib Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. That ummah was the realization of the du'as of Sayyidina Ibrahim alayhi salam as our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam was the fruition of the du'as of Sayyidina Ibrahim alayhi salam رَبَّنَا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail alayhim salam, after the construction of the Kaaba Sharif, made this dua that Allah send in our progenies that great messenger whom Allah had decreed a Nabi before any other Nabi in the Alam Rawah, but the last to come to this world, our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam, that Nabi who will recite to them, Yatlu alayhim ayati will recite to them your verses, ayatik وَيُعَلِّمُهُمُ We'll teach them the meaning of the verses of the Quran Sharif. will teach them words of wisdom and pertinent to the purpose for which we gather here. وَيُزَكِّيهِمْ We'll make the concerted effort of the purification of the inner self from spiritual diseases. Make effort on the nafs to forsake haram and become close and the beloved of Allah Azza wa Jal. That is the purpose for which we come for tazkiyah. Similarly, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم in the supplications of Sayyidina Ibrahim alayhi salam that Allah ولا تخزني يوم يبعثون do not humiliate and disgrace me on the day of Qiyamah the day when everybody will be resurrected Allah save me from humiliation and disgrace except that day when no wealth and children and offspring will benefit a person except that person who comes to Allah with a heart that is completely pure, that is cleansed, that is safe and secure from sin, from haram, from disbelief, from spiritual diseases. They are the ones who will channel wealth and children in a manner that is pleasing to Allah Azza wa Jal. And instead of counting against a person, those will be in favor of a person. So many, many lessons further Mufti Abdul Qadir Sahib has covered, a great extent, the important lessons from the life of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu was salam to this worry and concern of our islah, of reformation, of tazkiyah, the cleansing of the inner self. We find these in the du'as of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, and this ummah especially has a very close link, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Also at the time of construction of the Kaaba Sharif, just as Nabi sallallahu alayhi wa dua was made, they made dua that Allah bring in our progenies a ummah, a nation who will be completely the prevailing lesson, Muslimatan lak, will be completely submissive to you, will hand themselves entirely over to you. And this ummah is the du'as also of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, huwa sammakumul muslimin. One tafsir that Allah Ta'ala has given you, this ummah, the name as muslimin. The salient feature of this ummah, those who are completely submissive to Allah, who hand themselves in totality to Allah Ta'ala. Another tafsir also has it that Sayyidina Ibrahim alayhi salam is the one who has given this ummah its name. So this ummah has a great link, affinity with Sayyidina Ibrahim alayhi salam, the lessons from the life of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu was salam. We look at some of the beautiful, comprehensive du'as of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ That, Ya Allah, give me wisdom or the power of decision and make me of those of the highest levels of piety. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Ya Allah, make me of such a nature that in the tongues of later generations they will speak about the good that we had done, a means of inspiration for others for the pleasure of Allah Ta'ala. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Allah make me of those who will be the inheritors, the greatest form of ownership, the strongest form of ownership. You know, a person become an owner in different ways, to be gifted something, to buy something, and the most strengthened form of ownership is that which a person gets in mirath, in inheritance. Ya Allah, make me the eternal inhabitant, ever living in, in the gardens of Jannah, the beautiful gardens of the ni'mas of Allah Ta'ala. And the beautiful dua of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا خيرا من whomsoever leaves something for the pleasure of Allah Ta'ala forsakes a haram forsakes something for the love and the pleasure of Allah Allah Ta'ala replaces it with much better Sayyidina Ibrahim alayhi salam when he was commanded by Allah Ta'ala amongst his many hijras to leave his homeland of Iraq وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم immediately thereafter Allah Ta'ala he had forsaken his homeland, his nation, his people. Allah Ta'ala made him the father of progenies of Anbiya alayhi salam. Every Nabi and every revelation after Sayyidina Ibrahim alayhi salam was from his direct progeny. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا on account of that huge sacrifice of hijrah of migration Allah Ta'ala made him the father of Anbiya alayhi salatu was salam Allah Ta'ala made him of great honor and esteem in this world and in the akhirah will be of the highest ranked ones Now the beautiful dua similarly, when he had forsaken and left his homeland, Habli هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ as-salihin. Allah grant me children and offspring who will be of the highest levels of piety. Immediately Allah Ta'ala accepted the dua, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Sayyidina Ismail alayhi salatu was salam, the realization of that dua, when he had forsaken his homeland, immediately Allah replaced and granted him much better. When this little child, Sayyidina Ismail alayhi salatu was salam, born first child to his second wife, Hazrat Hajar radiallahu anha, when he became of an age where he could be of assistance to his father and most beloved, that he was now able to help his father in various chores and tasks. Allah Ta'ala puts him to the massive sacrifice that we commemorate by means of Qurbani. As far as the Qurbani animal, Mufti Abdul Qadir mentioned beautifully, in preparation for the Qurbani, ensure that the knife is sharpened beforehand. The du'as as we've heard last week, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين and إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات and just before slaughter Bismillah, Allahu Akbar. Sayyidina Ibrahim a.s. takes his son into confidence. This young man, some give the age, that he was 13 years, years old at the time, that, oh my beloved son, I see in a dream continuously. Ulama mentioned that he had seen for three nights consecutively on the night of the 8th of the Hijjah, and then he pondered and reflected the entire day, therefore called Yawm Tarwiyah. Thereafter on the ninth, on the ninth night, he saw it again, that wholly knew and recognized that this is the command of Allah Ta'ala, knowing recognition, therefore, the day of Arafat, Yawm Arafah. And on the third night, when he had seen it consecutively, firmly resolved to slaughter Yawm Nahr, the day of slaughter, Sayyidina Ibrahim alayhi mentions this to his son. Now, the reason ulama of tafsir give as to why would he mention this, why would he tell him about it, why not just go and implement the order of Allah Ta'ala, various beautiful reasons given by the mufassirin, the commentators, that he wanted him to implement the command of Allah in the best of manners, prepare him for it mentally so that he gives his full heart into it. Secondly, that it is easy when he knows from beforehand. Another beautiful reason given his worry and concern about the spiritual well-being of his child. Just as he, Sayyidina Ibrahim a.s. would get the full reward of this huge sacrifice, did not want his son to be deprived of any reward whatsoever, the worry and concern of thawab, of spiritual well-being, knowing that his son will willingly submit. In fact, father and son, فَلَمَّا aslama. And what did he say to his father? Ya abati, إِفْعَلْ ma تُؤْمَرْ That do exactly as you have been commanded. Very important lesson from this bit of the ayat of Quran Sharif. You know, you get those people who deny authenticity of hadith as a source, and they say that we, Quran alone suffices for us. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has prophesied this great fitna, rejection of hadith, saying that a person will be in utter luxury, and somebody will come and mention a command of Rasulullah sallallahu or his prohibition, and that man will arrogantly say in his luxury, I do not know anything, the Quran is sufficient for me. This ayah proves, as many, many other ayat, that there is a source of deriving injunctions other than the revealed book and kitab of Allah Ta'ala, Sayyidina Ismail alayhi salam, that which you have been commanded with, and this command had come in the form of a dream. Dreams of Hamdi alayhi salam are truthful. Do exactly as you have been commanded, O my father, you will find me of those who are patient in exercising the command of Allah Ta'ala. So father and son completely, willingly submit. Therefore Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, when asked what is qurbani, he says, sunnah to abikum Ibrahim. It is the mannerisms of your forefather, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, that we are commemorating, we are reliving, and we know great, great reward in the qurbani animals. For every strand of hair on that qurbani animal, there is a specific reward those animals will be weighed on the scales heavily in favor of a person multiplied many, many fold. Before the first drop of blood touches the ground already, all sins are completely forgiven by Allah Azza wa Jal. Hijabam min al nar a great barrier, a protection from the fire of Jahannam. So this beautiful dua of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, O Allah grant me children and progeny who will be of the pious ones. Now the very important lesson from the life of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, and very pertinent to a great fitna, a challenge, a tribulation, a, uh, a, a great challenge on Iman, known as the Abrahamic Accords, where they equate all religions as one, and ironically they call it, using the name of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, whereas Sayyidina Ibrahim alayhi salam did not compromise in the deen of haqq, one against an entire nation initially in Iraq. Similarly, he says emphatically to his people, instead of calling to a unity and a compromise, he says, and Allah Ta'ala says, in this is a classical example for you, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ One is to refrain and abstain from wrong that is rampant around us. Second is to distance oneself, that I completely absolve and distance myself from the evil in which you are involved in, in shirk with Allah Ta'ala. As Sayyidina Lut alayhi salam said to his people, inni li'amalikum min al-qalin. A clear absolving and distancing that I completely abhor and detest the evil action in which you are involved in. And then he takes it further and says, بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ That there is clear enmity and hatred between us until such time that you will come upon the correct deen, the deen of one Allah Ta'ala's worship, حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ Just as Sayyidina Ibrahim alayhi another beautiful lesson in his life, وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا that he tries to reason with them and says that you put forward as an excuse that you, you worship collectively these idols it is merely to maintain your mutual love you are doing it for the sake of national unity that seems a favorable objective but he says this, this unity that is based on batil, on falsehood, on ascribing partners to Allah Ta'ala will be of no benefit whatsoever. He says, what will this unity translate to in the akhirah? ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. You will deny each other, you will refute each other, you will actually curse each other on the day of Qiyamah for having united on this wrong. Allah Ta'ala give us tawfiq to understand the deen of Allah Ta'ala as the pristine and pure deen of Islam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله out for one year some of our satis have already spent two chilla summer in the beginning of the first chilla and Tashkil was made to Zimbabwe for two weeks so we spent some time there alhamdulillah, effort is being made that, that Ijtima is taking place there in uh, Zimbabwe. It's taking place on the weekdays, at- on uh, Wednesday, Thursday, Friday. So a lot of effort is being made and Jamaats are going out. And the local people are also making an effort. And amazing to see that when Fikr was made in a place close to the Ijtima site, then it was at the time of Dhuhr Salah. So Fikr was made before the Dhuhr Salah. And after the Dhuhr Salah, some of the Zimmedar Satis requested the Imam to make an announcement that the program will take and um, some more tariq will be given after Dhuhr Salah. Amazing to note that only one person left from the Majma. That even though tariq was given before, after Salah also, without any prior notice, and targheeb was given, and brothers were requested to sit, only one person left the Majma. So there's lots of talab in the people for deen. And when a person presents himself, then a lot can be done. Presently in Masjid Abu Bakr, alhamdulillah, a three days Jamaat is getting ready. One Jamaat supposed to have left, but they hadn't left. But the Targheeb was given yesterday. Alhamdulillah, almost one Jamaat is ready. And there's a 40 days Jamaat also getting ready. So Alhamdulillah, we see there's lots of talab in the people, but it's the talab which needs to be uh, the thirst of people which needs to be quenched. So, alhamdulillah, there's a lot of effort taking place. And we make dua to Allah subhanahu that He makes us from those who are fortunate who are part of that effort. Because Allah Ta'ala doesn't need anyone for His deen, but those who put themselves forward for, for the deen of Allah Ta'ala, then those are fortunate.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 اللہ علیہ وسلم اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر اور بہت اونچے درجے کے رسولوں میں شمار ہیں العظم انبیاء علیہ السلام یعنی اونچے درجے کے جو علماء جو انبیاء کرام ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قربانی کے متعلق اور ان کی دوسرے واقعات آپ نے سنے اللہ تعالی نے ان کو اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں جو صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اس نام کا اس کا نام سورہ بلد ہے اور اس میں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میونسپل کمیٹی اور بلدیہ اور شہر اور وطن کی آبادی اور شہر اور وطن میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشارات کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تفسیر اگر قیامت تک کی جاتی ہے مسلمان اور مفسرین کرتے ہیں پھر بھی قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی کا کلام اور کلام الملو کے ملوک الکلام بادشاہ کا کلام دوسرے کلاموں کا بادشاہ اور اعلی درجے کا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا اقسم بهذا البلت یہ جو اللہ کا لفظ آیا ہے مفسرین میں بات کہتے ہیں یہ لام کے بعد جو الف ہے یہ اشباع کے لیے ہے جیسے کبھی بینا کی کدان بینا کی جگہ بینا آتا ہے تو اشباع کے لیے ہے یعنی لقسم و بحاظ البلد لقسم نہ بحاظ البلد مکہ مکرمہ کی قسم میں کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں جیسے ان خسر زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان کتنے خسارے اور نقصان میں جا رہا ہے کتنا خسارہ اور نقصان اٹھا رہا ہے اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اقسموں میں لا زائد ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زائد واحد قرآن کریم میں نہیں ہوتا اس کا خاص مقصد ہوتا ہے تو اللہ اقسموں میں جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کی نفع ہے اس نتیجے کو سلب اور ختم کرنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی قسم اور والد اور ولد کی قسم کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے تو لا لا کا مطلب وہ ہے لیسل انسان و بے سدن انسان بیکار نہیں ہے بے مشقت نہیں ہے انسان مشقت ہی کے اندر رہے گا اور مشقت اٹھائے گا تو یہ لا جو ماں بعد میں نتیجہ ہے اس کی نفع ہے کہ تم بیکار بغیر مشقت کے نہ ہو مشقت کے ساتھ تم کو کام کرنا پڑے گا اور مشقت کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا اور حض ولد ہے مکہ مکرمہ اس مکہ مکرمہ میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی دین کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آتے رہتے تھے خانہ کعبہ بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی یہ مفتی عبد القادر صاحب نے جو جملے سنائے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حاجر الرحمن اللہ رحمان کی طرف ہجرت کی شام کی طرف اور مکہ مکرمہ بھی آتے رہے تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے کتنی مشقت اٹھائی اپنے بچے کو اپنے سے الگ کر دیا اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دیا کھانے پینے کا سامان نہیں اگرچہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا لیکن بظاہر اسباب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور ان حضرات نے کتنی مشقت برداشت کی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کی اہلیہ سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے انہوں نے بتایا وہ تو شکار کی رہ گئے ہیں پھر کہنے لگے آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے انہوں نے شکایت کی کہ بس بڑی مشقت سے گزرتی ہے نہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ ہوتا ہے نہ دوسری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے ناشکری کو پسند نہیں فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب میرا بیٹا آ جائے یہ تو نہیں فرمایا بیٹا جب اسماعیل آ جائے تو ان کو سلام کہیے اور یہ کہیے کہ اپنے گھر کے دروازے چوکٹ کو تبدیل کر دیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام آئے تو اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور جب پتہ چلا کہ وہ آئے تھے اور یہ نصیحت فرمائی کہ دروازے کی چوکٹ کو تبدیل کریں تو انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت تھی کہ آپ بیوی کو طلاق دے دیں پھر دوسری شادی کر لی بخاری شریف کی روایت ہے اور پھر دوسری بیوی بہت شاکر تھی جب ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں سے شکار کا گوشت مل رہا ہے زمزم کا پانی مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سلام کہیے اسماعیل سے اور یہ ان کو بتلا دیجئے کہ اپنے گھر کے دروازے کو قائم دائم رکھے باقی رکھے تو بحاد الولد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے تھے حج کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر سجدی کی حالت میں جانور کی اوجڑی ڈالی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گسیٹا گیا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھے پھر والدہ کا انتقال ہوا پھر دادا کا انتقال ہوا اور بغیر کسی آسرے اور بغیر کسی سہارے کے رہ گئے یہ مشقت مکہ مکرمہ میں آئی ہیں تو بغیر مشقت کے کام نہیں چلتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند کرتے ہیں کہ آدمی یا دین کی مشقت میں لگا ہوا ہو یا دنیا کی مشقت میں لگا ہوا ہو اور وہ فارغ جو نہ دین کی محنت کرتا ہے نہ دنیا کی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ کو وہ پسند ہے جو یا دینی محنت کرتا ہے یا دنیا محنت جو دین کی محنت کرتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے یبن آدم تفر رغل عبادتی اے انسان تم عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرو تو میں آپ کے دل کو بھر دوں گا صبر سے تقوی سے اور غنا سے آپ کو غنا اور مالداری دے دوں گا عبادت کے لیے فارغ ہونا یہ بھی دنیا کے کام کی طرح ہے اس لیے بعض طالب علم کے والدین تجارت میں ہوتے ہیں اور تجارت اچھی نہیں چلتی لیکن جیسے ان کا بیٹا دین میں لگ جاتا ہے حفظ میں لگتا ہے پھر اس کے بعد علم میں لگ جاتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی برکت نادل کرتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے اور حقیقت میں محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ اس طالب علم کی دین میں لگنے کی برکت ہے اور دین میں مشغول ہونے کی برکت ہے اور یہ خود حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نما ترزکون جو کمزور ہے محنت نہیں کرتے تم کو رزق ملتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے انہی کی وجہ سے لیکن برکت کو آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی اللہ تعالیٰ نے برکت کی مثال دی ہے جیسے آدمی کے گھر پر اس کی گھوڑی کا بچہ ہو وہ گھوڑی کا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے لیکن خود گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بڑھ رہا ہے باہر سے چند مہینے کے بعد کوئی آتا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کی گھوڑی کا بچہ تو بڑا ہو گیا ہے یہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کیسے بڑا ہو گیا اسی طرح برکت آہستہ آہستہ آتی ہے اور اس طریقے پر آتی ہے کہ میں حیث لا یحتسب آدمی اس کا گمان نہیں کرتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لقت خلق الانسان فی کبت مشقت یا دینی مشقت ہو یا دنیاوی مشقت حلال رزق طلب الحلال فریدت بعد الفریض بار بار ہم سنتے ہیں حلال رزق کو طلب کرنا یہ بھی فرض کے بعد فرض ہے نماز کے بعد یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ آدمی سوال تو نہیں کرے گا سوال کرنا تو جائز نہیں ہے جہاں تک گزارا ہو کسی سے سوال نہیں کرے گا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا حدیث میں موجود ہے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ کے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا ہاں ایک پیالہ ہے ایک ٹاٹ ہے پیالے میں ہم پلیٹ ہے اس میں کچھ کھاتے ہیں ٹاٹ ہے اس میں ہم صبح <clears throat> دن کو بیٹھتے ہیں رات کو اپنے اوپر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسی کو لاؤ اس نے لا کر حاضر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بے میزید کہتے ہیں کون زیادہ میں لے گا فرمایا یہ دونوں چیزیں پیالہ اور ٹاٹ کون لے گا ایک صحابی نے کہا ایک درہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید بتلا دے دوسرے نے کہا دو درہم میں لے لو دو درہم لیے ان کو بتلائے ایک درہم میں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لا کر بیوی کے پاس رکھو اچھی بات ہے اور دوسرے درہم میں فرمایا کھلاڑی خریدو وہ کھلاڑی جس سے درختوں کو کاٹتے ہیں کھلاڑی خریدی ابن ماجہ کی روایت ہے اگر جو صنعت پر کلام ہے کہ اس کے لیے دستہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کھلاڑی میں دستہ ڈالا چلانے کے لیے اور فرمایا جاؤ اور پندرہ دن تک مت آؤ یہ مت کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ گئے ہیں میں جا رہا ہوں پندرہ دن کے بعد آؤ پندرہ دن کے بعد آیا اور لکڑیاں کاٹتا رہا بیچتا رہا کاٹتا رہا بیچتا رہا دس درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت یہ دس درہم جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ کسب کرتے ہیں یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ سوال آپ کے چہرے پر زخم کی شکل میں آ جائے قیامت میں زخم کی شکل میں سوال کے بغیر کسی کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں بغیر سوال کے بغیر تما کے ہمارے یہاں پاکستان کے پنجاب میں ایک بزرگ تھے مولانا مرتضی نام تھا اور مولانا فضل علی قریشی رحم اللہ کے خلیفہ تھے مولانا فضل علی قریشی اونچے درجے کے نقش بندی مرشد اور نقش بندی پیر تھے تو ہمارے ایک دوست لاہور کے اب انتقال غالباً ہو چکا ہے مولانا سیف اللہ نام تھا انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ مولانا مرتضی کے پاس بیٹھا تھا لوگ ان کے پاس اثر کے وقت آئے آتے رہے کسی نے کہا میرے بچے کو دم کرو دم کرتے تھے وہ ایک یا دو روپے اس زمانے میں دیتے تھے اور یہ مسلی کے نیچے رکھتے تھے دوسرا آدمی حضرت یہ میں بیمار ہوں ذرا دم کیجئے وہ دم کرتے تھے وہ پانچ روپے دیتے تھے یہ مسلح کے نیچے رکھتے تھے تھوڑی دیر کے بعد مولانا سیف اللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ یہ عجیب بزرگ ہیں لوگ آتے ہیں یہ شف کرتے ہیں ان کو پانچ روپے ملتے ہیں کبھی ایک روپے کبھی دو روپے اس زمانے میں اور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا بزرگ مولانا مرتضی کشف ہوا ان کو کشف القلوب کبھی کبھی ہوتا ہے علم غیب تو اللہ کے پاس ہے لیکن کبھی ہو جاتا ہے انہوں نے کہا مولانا مرتضی نے مولوی سیف اللہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں میں لے رہا ہوں آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے مروڑ کے الفاظ ان کی تھی اللہ دے رہے ہیں میں لے رہا ہوں آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے کہنے لگے میں شرمندہ ہوں بغیر سوال کے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے سوال کسی طرح کی نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بلد ہے اس کے اندر مشقت ہونی چاہیے اور ایاح سب اس کے بعد آیا ہی یہ پوری صورت عجیب صورت ہے میونسپل کمیٹی کی تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اشارات کے ساتھ تو فرمائے ایاح سب علیہ عہد کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا اور لم یا احد عہد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا نہیں تو یہ بتلایا کہ شہر میں سے اور بستی میں سے جو بھی ہو ظلم ختم کرنا چاہیے اور یہ بتلانا چاہیے کہ سب سے بڑی قدرت والے اللہ ہے ان سے ڈرو ظلم مت کرو شہر کے اندر ظلم تو ہم اور آپ جانتے ہیں کیا ہے چوریاں ہیں ڈکیتیاں ہیں اغوا ہے کسی کو پکڑ کر کے جرمانہ لگانا ہے اس کے اوپر زبردستی قبضہ کرنا ہے زبردستی لوگوں کو ڈرانا ہے زبردستی لوگوں کو کھینچنا ہے یہ سارے کام شہروں میں لوگ کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو بتلایا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود قادر نہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑے گا تم بھی حکومت کے ذریعے سے حکومت بناتے ہو حکومت کرتے ہو ظالموں کے ہاتھ کو پکڑو ظالموں کو لگام لگا دو اور پھر اس کی تفصیلات اپنی جگہ آپ سب جانتے ہیں اور آگے فرمایا علمین ولیسان وشفتین نجدین فلقت ہے کیا ہم نے ان کو آنکھیں نہیں دی فلم ولسانا وشفتین یہ زبان اللہ نے دی ہے یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے آنکھیں کہاں استعمال کرے کہاں استعمال نہ کرے یہ بھی بستی کے فرائض میں تھے اس لیے اس میں تصوف کی بھی بیان کیا گیا اس اشارات کے ساتھ کہ آدمی میں آنکھیں ہیں آنکھوں کی حفاظت یہ تصوف کا مقصد ہے کان کان کی حفاظت یہ تصوف کا مقصد ہے زبان زبان کی حفاظت یہ بھی ہونا چاہیے پھر آگے دل دل کی حفاظت یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ دل کے اندر اچھی صفات اور اچھے اخلاق آ جائے اور پھر اس کے بعد پیٹ نمبر پانچ پیٹ کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے اور پیٹ کی نیچے شرمگاہ جس کی پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور بستیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنسی تعلیم دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلط تصاویر دکھاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم بچوں کو جن کے ذہن میں کچھ نہیں آتا جو کچھ نہیں جانتے ان کو غلط لائن سکھا دو یہ بستی کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں تو یہ آنکھوں کی حفاظت کان کی حفاظت زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت پیٹ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی آپ نے گنا ہوگا تو چھ نمبر ہے ان چھ نمبروں کی حفاظت کرو گے یہ بستی میں سے بستی کے حاکم کا فرض ہے بستی کے عالم کا فرض ہے کہ لوگوں کو بتا دے بستی کی مفتی کا فرض ہے بستی کے قاضی کا فرض ہے اور لسان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اس لیے کہ زبان کی تکلیف اور زبان کا ضرر بہت زیادہ ہے امام ابو حنیفہ فرحم اللہ نے جن چھ جن پانچ احادیث کو منتخب کیا تھا ان پانچ احادیث میں سے اس حدیث کو بھی منتخب کیا المسلم سلم المسلم نب السان ہی وید ہی پورا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ضرر سے دوسرے مسلمان بچتے ہوں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے یہ گناہوں میں میں نے پانچ چھ نمبر کا ذکر کیا اور ہاتھ پاؤں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ ہاتھ پاؤں تو خادم ہے ہاتھ پاؤں تو دل کے لیے آنکھوں کے لیے اور کان کے لیے یہ خادم ہے تو خادم کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ بھی اس میں شامل ہے یہ تو گانے کی آواز سنی تو پاؤں کہتے ہیں چلنا چاہیے تو یہ خادم ہو گئے اور اسی طرح کسی خوشبودار اور بہترین کھانے کو دیکھا اور اس کا نہیں کسی اور کا ہے پیٹ نے تقاضا کیا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گئے تو یہ ہاتھ اور پاؤں یہ تو خادموں کی طرح ہے اصل تو دل ہے اصل تو دماغ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بستی ہوگی جو حکومت ہوگی یہ بڑی بستی ہو یا چھوٹی بستی ہو یہ پورا ملک یہ بھی ایک بستی ہے اور شہر بھی بستی ہے اور گاؤں بھی بستی ہے اس کے اندر عینین لسان و شفتین وحدین النجدین اور ہم نے ان کو اچھا راستہ بھی سکھایا اور برا راستہ بھی بتلایا کہ یہ سیدھے راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پر چلتا ہے تو بستی میں ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سیدھے راستے پر چلانے کی ترتیب رکھے اور برے راستے سے لوگوں کو کھینچ لیں پھر آگے بستی کا کیا کام ہے حکومت کا اصل کام کیا ہے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما ادرا رقبت او فق فی یوم ذی مسغبت یتیم ذا مقربت او مسکین ذا متربہ اس میں اس کی تفصیل بیان ہے کہ حکومت کا کیا کام ہے فق رقبت اس کی تفصیل تو اپنی جگہ پر ہے پھیلکتا ہے ملاقبہ کہتے ہیں عقبہ پہاڑی راستے کو کہتے ہیں جس پہاڑی راستے پر آدمی اوپر چڑھتا ہے تو وہاں پہاڑ کے اوپر باغات ہے پہاڑ کے اوپر پھل چشمے بہترین پانی بہترین آب و ہوا ہے جیسے پہاڑی راستے پر چڑھ کر پہاڑ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے اوپر اسی طرح اس مشکل کام سے گزرنے کے بعد آپ کو جنت کے پھل اور جنت کے میوے اور جنت کی نعمتیں ملیں گی تو وہ فرمایا کہ کھانا کھلانا ہے قیدیوں کو چھڑانا ہے غلاموں کو آزاد کرنا ہے اور دوسری خدمات کرنا ہے یہ اسلامی شہر اور اسلامی بستی کے فرائض میں سے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سورہ بلند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا ذکر بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشقتیں آئی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی مشقتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور پھر بستی میں کیا کیا کون سے کام کرنے کے ہیں کون سے کام نہ کرنے کے ہیں ان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا قرآن کریم میں تو حکمت مستور چھپی ہوئے ہوتی ہیں حکمت ہر لفظ میں مستور ہے اور دیکھ دل سے ترجمہ قرآن کا اور اہل منطق سر بسجدہ ہو گئے اور سن لیا جب فلسفہ قرآن کا قرآن کا تو وہی فلسفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بستیوں کے صحیح طور پر خدمت کرے صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ وصحبی اجمائن اب تھوڑا سا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں سے پڑھ لیں گے ماشاء اللہ آپ جماعت کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تین کو پھیلا رہے ہیں بزرگوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اللہ پاک اخلاص و استقامت دے قبول بھی فرمائے جہاد ہر وہ کوشش ہے جس کی ذریعہ دین کی خدمت کی جائے اس میں تبلیغی سفر بھی شامل ہے تو یہ جو سورہ بلد بیان کی اس میں فق و رقبتن آیا ہے اور فق و رقبتن یہ ہے کہ جس کی گردن جہالت میں اور گناہوں میں پھنسی ہوئی ہے اس کو کھینچنا تو تبلیغ جماعت اور اس کے مرکز کا ذکر اس کی طرف بھی اشارہ ہوا سورہ بلد میں اس میں تبلیغ سفر بھی شامل ہے جو شخص عالم نہیں اس نے قرآن کریم کا ترجمہ مستند عالم سے حاصل نہیں کیا اس کو چاہیے کہ تبلیغ کے چھ نمبر بیان کیا کرے اور اس کی تشریح بھی اپنی طرف سے نہ کرے چھ نمبروں کے علام بیان کرنا ہو کتاب سے پڑھ کر سنا دے صلی اللہ علیہ محمد वाला آلہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا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 وعدوهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله the next, next majlis will be on the 30th of June, inshallah. from next week there won't be any majlis. Inshallah, the next majlis will be on the 30th of June, inshallah, in Madrasa.